جمعے کی سنتیں نمبر ایک جمعے کے دن یہ کام کرنا غسل کرنا اچھے اور صاف کپڑے پہننا تیل لگانا خوشبو لگانا زیر ناف بال صاف کرنا ناخن کاٹنا نمبر دو مسجد میں جل جانے کی فکر کرنا نمبر تین پیدل جانا نمبر چار امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر پانچ اگر صفے پر ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا نمبر چھ کوئی فضول کام نہ کرنا مثلا اپنے کپڑے یا بالوں سے کھیلنا نمبر سات خطبہ غور سے سننا نمبر آٹھ سورہ کہف کی تلاوت کرنا وضاحت حدیث میں سورہ کہاف کی تلاوت پر قیامت کے اندھیروں میں روشنی گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک تمام صغیر گناہوں کی معافی اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کی بشارت ہے نمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درو شریف پڑھنا نمبر دس جمعے کی نماز میں امام کا پہلی رکعت میں سورہ سب ربک آلہ اور دوسری رکعت میں سورہ حل عطا کا حدیث الغوشیہ پڑھنا عیدین کی سنتیں نمبر ایک نیند سے جلدی بیدار ہو کر صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا نمبر دو غسل کرنا نمبر تین مسواک کرنا اگرچہ پہلے وضو کے ساتھ مسواک کر لی ہو نمبر چار اپنے کپڑوں میں سے عمدہ اور صاف ستھرا لباس پہننا نمبر پانچ خوشبو لگانا نمبر چھ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور کھانا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے کوچ سے کھانے کی ابتدا کرنا نمبر سات اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا نمبر آٹھ خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا نمبر نو اگر صدقہ فطر فطرانہ واجب ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا نمبر دس عیدگاہ جلدی اور پیدل پہنچنا نمبر گیارہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں عید الفطر کے دن آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن با آواز بلند تقبیر تشریف کہنا تقبیر کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد نمبر بارہ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی اور تقبیر تشریف وغیرہ کے احکام بیان کرنا نمبر تیرہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا نمبر چودہ امام کا پہلی رکت میں سورت العلیٰ اور دوسری رکت میں سورت الغوشیہ پڑھنا نمبر پندرہ ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا سونے کی سنتیں نمبر ایک سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دینا نمبر ایک دروازہ بند کرنا نمبر دو گھر میں مشکیزہ وغیرہ ہو تو اس کا منہ باندھ دینا نمبر تین برتنوں کو ڈھانک دینا نمبر چار چراغ بجھا دینا وضاحت مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ برتنوں کو ڈھانک دو اور مشکیزوں کا منہ تسنا سے باندھ دو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس پہ وبا نازل ہوتی ہے وہ اس برتن پر گزرتی ہے جو ڈھانکا ہوا نہ ہو اس مشکیزے پر گزرتی ہے جس کا منہ بندہ ہوا نہ ہو اس میں اس وبا کا کچھ حصہ ضرور داخل ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو اور مشکیزوں کے منہ باندھو اور برتنوں کو ڈھانک دو اور ہر موقع پر بسم اللہ پڑھو دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا جبکہ اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے سوتے وقت چراغ بجھانے کا بھی حکم ہے جس کی وجہ ایک حدیث میں یہ بتائی جاتی ہے کہ شیطان چوہے کو یہ بتا دیتا ہے کہ تو بتی کھینچ کر لے جا جو آگ لگنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب سونے لگو تو اسے بجھا دو اور بجھا کر سو تاکہ اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے بہا مسلم شریف نمبر دو باوضو سونا مسلم و ابو داود نمبر تین شب خوانی سونے کا لباس پہننا مسلم نمبر چار ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا ترمیزی شریف وضاحت یہ مرد و عورت دونوں کے لیے مصنون ہے نمبر پانچ سوتے وقت بستر کو تین بار جھاڑنا بخاری و مسلم نمبر چھ داہنی کروٹ پر قبلہ روح ہو کر سونا ابو داود وضاحت پیٹ پر لیٹنا نہیں وضاحت پیٹ پر لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے نمبر سات سونے سے پہلے سورہ فاتحہ آیت القرفی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات سورہ الفلام نیم سجدہ سورہ ملک چاروں در شریف اور تصویحات فاطمی یعنی تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنا بخاری و ترمیزی ابو داود نمبر آٹھ سونے کی تجزیل دعائیں پڑھنا بسمی کا روبی روات جمبی وبی کا ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین ترجمہ اے میرے پروردگار میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو رکھا اور آپ ہی کے قدرت سے اس کو اٹھاؤں گا اگر آپ سوتے میں میرے نفس کو روک لیں یعنی مجھے موت دے دیں تو میرے نفس کو بخش دیں اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑ دیں تو اپنی قدرت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائیں جس قدرت کے ذریعے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں بہوالا بخاری و مسلم بسم اللہ ووات جنبی اللہ مغفل ذنبی وقت شیطانی وفق ریحانی وفق المیزانی وجعلنی فی الندیج الاعلی ترجمہ میں نے اللہ کے نام سے اپنا پہلو رکھا اور اسی کا نام سے اٹھاؤں گا اے اللہ آپ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میری شیطان کو مجھ سے دور فرما دیجئے اور میری گردن کو ہر ذمہ داری سے عہدہ بر فرما دیجئے اور میرے اعمال کے ترازو کا پلڑا بھاری فرما دیجئے اور مجھے بلند و بالا مجلس والوں میں شامل فرمائیے اللہ کنی تب ترجمہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اللہ بسم کا اموت و احیی ترجمہ اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں اللہ اسلم تو نفسی الی کے وجہ تو وجہ الی کے وفر روتو امری الی کے ولجہ غہری علی کا روغ بتاؤں و رحب علی لا مل جاؤں ولا من جا کا اللہ علی کا آمن تو بکتاب کلوی انزل تو و نبی کلوی ارسلت ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان آپ کے سپر کی اور آپ کی طرف اپنا رخ کیا اور آپ ہی کو اپنا کام سونپا اور میں نے آپ ہی کا سہارا لیا آپ کی نعمتوں کی رغبت رکھتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور جائے نجات نہیں ہے میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی اور میں نے آپ کے رسول کو مانا جسے آپ نے بھیجا ہے نمبر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں پر آرام کرنا ثابت ہے لہذا اگر بنیات سنت ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو موجب اثر و ثواب ہے نمبر ایک بوریا نمبر دو چٹائی نمبر تین کپڑے کا فرش نمبر چار زمین نمبر پانچ تخت نمبر چھ چارپائی نمبر سات چمڑا اور کھال بہا زاد المیاد نمبر دس اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو درجیل دعا تین بار پڑھ کر بائیں طرف تھکا دیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان شر هذه یا ترجمہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے خواب کے شر سے بہا والا مسلم شریف